حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی اور میں رات ہوئی میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا وہ سب مجھے یہی کہتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوایا کریں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو